حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں یا کون سا وفد ہے انہوں نے عرض کیا ہم ربیہ قبیلے کے لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم یا وفد خوش آمدید تم کشادہ جگہ آئے اور تم رسوا ہوئے نہ نادم انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں ہمارے اور آپ کے مابین مضر کے کفار کا یہ قبیلہ آباد ہے آپ کسی فیصلہ کن امر کے متعلق حکم فرما دیں تاکہ ہم اپنے پچھلے ساتھیوں کو اس کے متعلق بتائیں اور ہم سب اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں اور انہوں نے آپ سے مشروبات کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے چار چیزوں کے متعلق انہیں حکم فرمایا اور چار چیزوں سے انہیں منع فرمایا آپ نے ایک اللہ پر ایمان لانے کے متعلق انہیں حکم دیا فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرو اور آپ نے انہیں چار چیزوں سے منع فرمایا آپ نے بڑے مٹکوں کدو سے بنے ہوئے پیالوں لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور تار کول سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے منع فرمایا اور فرمایا انہیں یاد رکھو اور اپنے پچھلے ساتھیوں کو ان کے متعلق بتا دو مشکات المسابی حدیث نمبر سترہ